حضرت سفیان سوری کا استغفار ابو عبداللہ محمد بن خزیمہ الاسکندرانی فرماتے ہیں جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجھے شدید غم اور صدمہ پہنچا تب میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ بہت ناز سے چل رہے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو عبداللہ یہ کیسی چال ہے فرمایا یہ خدام کی چال ہے دارالسلام یعنی جنت میں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت عطا فرمائی اور مجھے تاج پہنایا اور سونے کے دو جوتے پہنائے اور ارشاد فرمایا اے احمد یہ تمہارے اس قول کا بدلہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں پھر ارشاد فرمایا اے احمد مجھ سے وہ دعا مانگو جو تم تک سفیان ثوری سے پہنچی تھی اور تم دنیا میں مجھ سے مانگا کرتے تھے میں نے کہا یا رب کلی شعیم بے قدرتی اعلیٰ کلی شعیع اغفر شيء کل لا تسألني عن شيء اے ہر چیز کے رب ہر چیز پر اپنی قدرت کے صدقے مجھے ہر چیز معاف فرما دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے کسی چیز کا سوال و حساب نہ فرمائیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد یہ سامنے جنت ہے اٹھو اور اس میں داخل ہو جاؤ